ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم آج کے درس کا آغاز ہم سورت العراف کی آیت نمبر تینتیس سے کر رہے ہیں گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ مشرقین نے بعض چیزوں کو از خود اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا مثال کے طور پر قریش کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اپنے لباس میں کعبے کے طواف کو جائز نہیں سمجھتے تھے مسئلہ یہ گھر رکھا تھا کہ یا تو ننگے طواف کرو یا قریش سے لباس مانگ کر طواف کرو حتیٰ کہ بعض اوقات عورتیں بھی رات کے اندھیرے میں ننگے طواف کرتی اسی طریقے سے اچھا لباس پہننے کو بھی اللہ کے تقرب کے خلاف سمجھتے تھے لذیذ غذاؤں کے کھانے کو بالخصوص حج کے ایام میں اللہ کے تقرب کے خلاف سمجھتے تھے اور گزشتہ درس میں آپ سن چکے اس سے پہلے جو آیت تھی آیت نمبر بتیس اس میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں من اللہ اخرج عبادی ہی من الرزق کس نے حرام کیا ہے زینت کے سامان اور کھانے پینے کی چیزوں کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی آج جو ہم نے ایسے کریمہ پڑھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حرام چیزیں وہ نہیں جنہیں تم حرام سمجھتے ہو بلکہ اصل حرام تو یہ قل ہر رما ربی الفواہشہ فرما دیجئے میرے رب نے حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو ما ظہر منہا بما بطن جو اعلانیہ ہوں اور جو خفیہ ہوں حقیقی حرام یہ ہے وہ نہیں جن کو تم حرام سمجھتے ہو یہ چیز ہم بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور جو اہم چیزیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے باپ دادا کی رسمیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہمارے ہاں بدعات خود ساختہ بدعات ہمارے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں لیکن جو اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فروئی مسائل ہیں جن میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے فروئی قسم کے اختلاف ہیں ان پر بعض لوگ بڑا زور دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان اور کفر کی بنیاد ہے اور جو اصولی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں گیارہویں شریف کے ختم پر بڑا زور دیا جائے گا بڑی فضیلت اس کی بڑی اہمیت لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے جو کہ فرض ہے گیارہویں شریف کا ختم اول تو کسی حدیث سے کسی آیت سے فقہ کی کسی کتاب سے ثابت ہی نہیں بال فرض بال فرض اسے مان ہی لیا جائے تو آپ کے نزدیک بھی اس کا درجہ سے اس کا درجہ سنت سے زیادہ تو نہیں ہوگا واجب سے زیادہ تو نہیں ہوگا لیکن اس پر زور ہے اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس پر زور نہیں ہے اسی طریقے سے مختلف چیزیں میں ایک ایک گنواؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے فرقہ وارانہ مسائل چھیڑ دیے حالانکہ میرا مقصد آشا وک بک اللہ یہ ہر گز نہیں لیکن ہماری زندگی میں یہ چیز ہے کہ بعض غیر اہم چیزوں پر ہم بڑا زور دیتے ہیں ان کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان گویا کہ فرق کرنے والی چیز بنا دیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں پر زور دیا ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری زندگی میں جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے خیانت ہے بہتان تراشی ہے غیبت اور چگلی ہے غصب ہے ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق دبا جاتے ہیں میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے مال کمانے کے لیے حلال حرام کا امتیاز نہیں مد نظر رکھتے سود کھاتے ہیں سود خوری کرتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑا زور اور ان بنیادی مسائل کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے رکھا ہے حقیقی حرام وہ نہیں ہے حقیقی حرام تو یہ ہے قل انما حرم ربی الفواہشہ ماں فہر منہا وما بطن فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے فواہش کی جمع ہے ہر ایسا عمل جو بےحودگی میں اور برائی میں بہت بڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اور جس کے برے اثرات دوسروں تک پہنچے فحاشی زبان سے بھی ہوتی فحاشی آنکھوں سے بھی ہوتی فحاشی دل سے بھی ہوتی اور فحاشی عمل سے بھی ہوتی بہت سے لوگ زبان سے فحاشی کرتے ہیں فحش قسم کی گفتگو شہوت انگیز گفتگو ننگی گفتگو فوش قسم کے گانے یہ زبان سے فحاش بد نظری نظر سے کوئی گندا اشارہ یہ نظر سے فحاشی قلم سے بھی فحاشی ہے کہ قلم سے ایسی تحریریں ایسے ناول ایسے افسانے ایسی کہانیاں ایسے کالم ایسے مضامین جو بے حیائی کو پھیلاتے ہوں آج ہمارے ڈائجسٹ ہمارے رسالے بڑے ننگی تصویر میڈیا کے ذریعے سے فحش چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو بلکہ فحاشی کا آج سب سے بڑا ذریعہ وہ تو میڈیا ہی ہے اخبار اور بالخصوص ٹی وی انٹرنیٹ ریڈیو فحاشی پھیلانے کے لیے وقف ہے تقریبا تو اللہ پاک نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا بے حیائی کو حرام قرار دیا اور میں چاہے اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ خفیہ ہو آج مغربی سوسائٹی میں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اعلانیہ بے حیائی یہ تو بری بات اور وہ بھی بے حیائی وہ جس کو وہ بے حیائی کہتے ہیں ورنہ یہ نہیں کہ ہمارے تصور کے مطابق وہ کہیں کہ بے پردگی یا عورتوں کا ننگی ٹانگے لے کر بازار میں پھرنا اس کو تو بے حیائی کہتے ہیں جو ان کا تصور ہے بے حیائی کا یا فحاشی اور بدکاری کا تو کہتے الانیہ تو بری بات ہے لیکن خفیہ یہ کوئی بری بات نہیں ہر شخص کو اپنی نجی اور پرائیویٹ زندگی میں سب کچھ کرنے کا اختیار ہے اور کسی کی پرائیویٹ زندگی میں کسی کو دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں تو یہ ایک سوچ ہے یعنی اول تو ان کی سوچ یہ ہے کہ بےحیائی تو کوئی چیز ہی نہیں کوئی بری بات نہیں ہے فحاشی کا لفظ ہی ان کے ہاں تقریباً معدوم ہو گیا بے حیائی کا لفظ حیا کا لفظ تقریباً ختم ہو چکا لیکن ان میں سے جو چند ایک گویا کے بڑے سنجیدہ اور شریف لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر تو فحاشی بدکاری بری بات ہے لیکن خفیہ خفیہ یہ کوئی بری بات نہیں لیکن قرآن کہتے ہیں ان نما ہر رما ربی الفواہشہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو بدکاری کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے ما ظہر منہا وما بطن چاہے اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ قرآن تو یہ کہ خفیہ بھی حرام سات پردوں میں بھی حرام خلبت خانے میں بھی فحاشی بے حیائی حرام قرآن نے واقعہ بیان کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا انہیں برائی کی دعوت دی گئی پر خفیہ جہاں کوئی انسانی اور قانونی آنکھ انہیں دیکھنے والی نہیں تھی لیکن حضرت یوسف اسلام نے انکار کر دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں اس بے حیائی کے کام کے قریب نہیں جا سکتا تو فرمایا کہ اعلانیہ بھی حرام اور خفیہ بھی حرام دوسری چیز جس کو حرام قرار دیا بل اسما اور گنا اسم کا لفظ گنا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں ہر قسم کے گنا آ گئے صغیرہ گنا بھی آ گئے کبیرا گنا بھی آ گئے اور گنا کے اسباب بھی آ گئے اسلام نے صرف این گنا کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ گناہ تک پہنچانے والے اسباب کو بھی حرام قرار دیا صرف زنا حرام ہے بد نظری بھی حرام ہے فوش گفتگو بھی حرام ہے اجنبی مرد اور عورت کا خلبت میں تنہائی میں ملنا اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں تو بل اسما کے اندر یہ سب آ گئے تیسری چیز بل بغیا بغیر الحق اور نہ حق زیادتی کرنے کو بھی میرے رب نے حرام قرار دیا ہے بغی کیا ہے زیادتی بندوں پر زیادتی اس میں معاملات کی ساری خرابیاں آ گئی میرے بھائیوں ہمارے معاملات میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری آ ہم تجارت میں قرض کے لین دین میں امانت لٹانے میں آریت میں اسی طریقے سے رشتہ داری کے تعلقات میں اس دباجی حقوق میں زیادتیوں کے مرتکب ہوتے ہیں میری ناقص سی سوچ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سب سے زیادہ اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور معاملات میں خرابیاں پائی جاتی معاملات کو تو ہم نے دین سے نکالی یہ گویا کہ دین کا حصہ ہی ہے میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے کو جائز سمجھ لیا ہے جائز ہی نہیں بلکہ شاید فرض اور واجب سمجھ لیا ہے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا خیانت کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا بد کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا دینوں میں بیٹھ گئی شاید ہی کوئی بندہ نظر آئے جو معاملات کا صاف ستھرا ہو معاملات کی خرابی بہت زیادہ پائی جاتی تو یہ حرام ہے ایک چھوٹا لفظ میرے لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا مختصر سا لفظ بل بغیا اللہ نے زیادتی کو حرام قرار دیا اور اس کے اندر معاملات کی جتنی خرابیاں وہ ساری آ گئی ایک تاجر دوسرے تاجر پر جو زیادتی کرتے وہ آ گئی مالک مزدور پر جو زیادتی کرتا ہے وہ آ گئی مزدور مالک کے ساتھ جو خیانت کرتا ہے وہ آ گئی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ آ گئی شوہر بیوی کے حقوق مارتا ہے وہ آ گئی اور اسی طریقے سے بی بی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتا ادا نہیں کرتی تو یہ بھی بغش کے لفظ میں آ گئی بل بغش اللہ نے زیادتی کو حرام قرار دیا بغیر الحق نہ حق زیادتی کرنے کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادتی حق والی بھی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے نہ حق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے تو کیا کوئی ایسی زیادتی بھی ہوتی ہے جو حق پر ہوتی ہے دو جواب اس کو دوں گا ایک جواب تو یہ ہے بعض اوقات اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لیں تو بظاہر اس پر بھی زیادتی کا اطلاق ہوتا ہے اگر ہمیں ایک شخص تھپڑ مارتا ہے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے تم بھی ایک تھپڑ مار لو بظاہر زیادتی کا جواب زیادتی ہے لیکن حقیقت میں زیادتی کے بدلے کو زیادتی نہیں عدل اور انصاف کہا جائے انتقام کہا جائے لیکن ویسے اس پر زیادتی کا اطلاق ہو سکتا ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بجا اتن سی اتم برائی کا بدلہ کیا ہے اسی کی مثل برائی برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی حالانکہ برائی کا جو بدلہ ہوگا وہ تو برائی نہیں ہوگا برائی کا بدلہ تو انتقام ہوگا عدل ہوگا انصاف ہوگا لیکن قرآن نے برائی کے بدلے پر برائی کا اطلاق کیا ہے میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں مشاکل تن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو ایک مطلب تو یہ ہے بعض اوقات وہ زیادتی ہوتی ہے جو انتقام کے لیے ہوتی ہے عدل کے لیے ہوتی ہے یہ زیادتی نہ حق نہیں ہے یہ زیادتی حق والی ہے اور دوسرا جواب اس کا یہ بعض اوقات ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اپنے نفس کو اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے یہ زیادتی نہیں ہے کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے معاذ اللہ کہ جو کچھ بھی کرے اس کے لیے جواز فراہم کر دے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تلاش کر لے لیکن بعض اوقات اس کی زیادتی ایسی ہوتی ہے کہ خود اس کا دل مانتا ہے کہ یہ بھی زیادتی بل بغ یا بغیر الحق تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز جس کو میرے رب نے حرام قرار دیا وہ انتشرکو بلّہ مالم نزل بھی ہی سلطانہ اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان کو جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کہ جن کے شریک ہونے پر تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے بھائی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے لیکن ہم اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں کہ کوئی دلیل لاؤ دلیل ہے اور اتنا بڑا کام کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اور دلیل کوئی بھی نہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بغیر کسی دلیل کے دلیل ہے ہی نہیں اور پانچویں چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ انتقول مالا تعلمون اس کو بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں یہ بھی غلط اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دے جس کو جانتا ہی نہیں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دے جس کو جانتا ہی نہیں یا جان بوجھ کر جھوٹ بول دے اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول دے اللہ کے رسول پر تو یہ بھی حرام تو یہ پانچ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی آگے فرمایا والی کل اچل ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے فضا جا اجل جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا لا یس سا بلا یس نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے گویا کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کے اصول اور احکام قبول کرنے میں دیر نہ کرو کیونکہ ہر گروہ کی ہلاکت کا وقت متعین ہے اور جب وہ متعین وقت آ گیا تو پھر اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکے گی یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں کسی بھی امت کی ہلاکت کے لیے وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر ہلاکت کے اسباب پیدا ہو جائیں اور ہلاکت کے اسباب کسی بھی گروہ اور کسی بھی امت کے جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ظلم کرنا فساد مچانا ناپ تول میں کمی کرنا شہوت پرستی میں حد سے بڑھ جانا چونے اور پتھر کی عمارات کا شوق حد سے بڑھ جانا آخرت سے غافل ہو جانا برے اخلاق کا اختیار کر لینا اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کسی بھی امت کے ہلاکت کے اسباب ہیں آپ بتائیے قوم لوت کو اللہ نے کیوں تباہ کیا شہوت پرستی میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا ناپ تول میں تجارت میں معاملات میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے اور قوم سمود پر اللہ کا عذاب کیوں آیا آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے تو کئی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان گناہوں کی وجہ سے ان اسباب کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسباب ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں اگر یہ اسباب ہمارے اندر بھی مجموعی طور پر پیدا ہو گئے تو پھر اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ہمیں کوئی چیز بھی نہیں بچا سکے یا بنی آدم پھر فرمایا میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ بار بار کہتے ہیں یا بنی آدم یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد یہ تاکید کے لیے بھی ہے پیار کے لیے بھی ہے اور دلوں میں بات بٹھانے کے لیے بھی ہے اے بنی آدم اما آیاتی اگر تمہارے پاس میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کریں فمن اتقا و اسلحہ فلا خوف علیہم بلا ہم یحزنون تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے صرف دو باتیں بیان کی بھائی تقوا اور اصلاح جس نے تقوا اختیار کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم مختصر طور پر سمجھ لیں کہ تقوی کے تین مرتبے ہیں تقوی کا سب سے پہلا مرتبہ شرک سے بچنا ہے اتقاء ان یعنی شرک جس کو توحید کہتے ہیں یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے تقوی کا دوسرا مرتبہ اتقاء ان یعنی المعاصی گناہوں سے بچنا اور تقوی کا تیسرا اور انتہائی مرتبہ وہ یہ کہ ہر ماں سو اللہ سے بچ جانا اللہ کے ماں سوا کا خیال دل سے نکال دینا اور کامل طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ ہی کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا یہ تقوی کے تین مرتبے ہیں فرمایا میں جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی اپنے اعمال کی اصلاح اپنے اخلاق کی اصلاح فلا خوف علیہم بلا ہم یہ ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ یہ غمگین ہوں گے اور یاد رکھیے اللہ نے ولیوں کے لیے بھی یہی دو چیزیں بیان فرمائی ہیں تقریبا اور یہی بشارت سنائی ہے اللہ فرماتے ولی کون ہوتے ولی کون ہیں اللہ دین آمنو مکانو یا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بھی یہی بیان فرمایا لا خوف علیہم ولا نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو جو بشارت یہاں ہے یہی بشارت دوسری جگہ ہے ولیوں کے لیے تو گویا کہ یہی ولایت ہے تقوی اور اصلاح تقوا اور ایمان یہی ولایت ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے بلبین کزبو بھی آیا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا بس تکبرو انہا اور ان سے تکبر کیا اصحاب النار یہی ہیں دو زخ والے ہم خالدون یہ دو زخم میں ہمیشہ رہیں گے اے اللہ تو ہماری دو زخ سے حفاظت فرمانا فمن ازلم افترا علی اللہ کذبا کذب بی آیاتی اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی ایتوں کو جھٹلایا اللہ پر جھوٹ باندھا کہ شرک کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا ہے اریانیت اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے ہمیں اریانیت اختیار کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اسی طریقے سے جو اللہ کی آیات کو جٹلاتا ہے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں الاحم نصیب من الکتاب ان کے نصیب کا حصہ ان کو مل کر رہے گا جو ان کا حصہ ہے رزق میں جو ان کا حصہ ہے عمر میں جو ان کا حصہ ہے اور عمل میں جو ان کا حصہ ہے یہ ان کو مل کر رہے گا حتیٰ اذا جاءتهم رسولنا یتوفونہم یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے کالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ تو ہمارے رسول ہمارے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کالو زلو انا وہ جواب دیں گے ہم سے غائب ہو گئے وہ شہید اللہ انفسم اور وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے انہم کانو کافرین کہ ہم کافر تھے اقرار کریں گے کہ ہم کافر تھے کالد خلو فی امن قد خلط من قبل من الجنی بل انسی فنار اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزرے اللہ اکبر جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں کے ساتھ دو میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر